عثمان بن مغیرہ نے خبر دی انہیں مجاہد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ گھنگریلے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے موسیٰ علیہ السلام گندم گوں دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے کوئی قبیلہ ذت کا آدمی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو اڑتیس